اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو یہی سیدھا راستہ ہے